جو کسی اور عبادت میں موجود نہیں لہذا ان سے بھرپور استفادے کی کوشش کرنی چاہیے ورنہ ان خصائص کے حصول کے لیے پھر ایک سال اور انتظار کرنا پڑے گا تو بجائے اس کے کہ ہم اس انتظار کی توقع رکھیں اور زندگی کتنی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان خصائص کو حاصل کرنے کی بھرپور جد و جہد کریں اور سائی بلیغ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیں حاصل ہو جائے یہ بتایا تھا کہ اس کے باوجود کہ اس مہینے میں بڑے فضائد اور خصائص ہیں جب یہ مہینہ گزرتا ہے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اکثر لوگ اجر سے محروم قرار دیے جاتے ہیں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے روبا صائم نئی سال من سیام ہی اور ربا قائم لئی صلی الحرمن قیام اللہ صاحب کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزوں سے بھوک اور پیاز کی سوا کچھ نہیں ملتا کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں ان کے قیام سے صرف شب بیداری کی تکلیف ملتی ہے اور کچھ نہیں ملتا تو نتیجہ بالکل صفر ہوتا ہے اور وہ اس مہینے کی برکات سے محروم یا مستفید نہیں ہو پاتے اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں جن میں سے ایک سبب امور ایمان کے ساتھ کفر اللہ پاک فرمان ہے تو میب یکفر بالایمان اس وقت حافظ جو شخص کفر کر بیٹھے ایمان کے ساتھ اس کے عمل برباد ہو جاتے وہ نماز ہو روزہ ہو حج ہو عمرہ ہو جہاد ہو اگر اس میں کفر پایا جاتا ہے ایمان کے ساتھ تو اس کی ہر کوشش ہر نیکی ہر عمل برباد ایمان کے ساتھ کفر کا کیا مانا ہے ایمان کے چھ امور ہیں ایمان باللہ ایمان بالملائکہ فرشتوں کے ساتھ ایمان کتابوں کے ساتھ ایمان رسولوں کے ساتھ ایمان قیامت کے دن پر ایمان اور تقدیر کے ساتھ ایمان ان چھ امور پر جو ایمان کے چھ ارکان ہیں ایمان کیسے لایا جائے گا جیسے اللہ اس کے رسول کی مراد ہے اپنی رائے یا خواہش سے نہیں امام شافی رحم اللہ کا قول ہے نؤمن باللہ وما جاء من اللہ على مراد اللہ ونؤمن برسول اللہ وما جاء من رسول اللہ على مراد رسول اللہ ہم رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ آیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق اور رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسول اللہ سے جو کچھ آیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں رسول اللہ کی مراد کے مطابق تو ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان اللہ تعالیٰ سے آنے والی ہر شے پر ایمان اور بالکل اس مراد کے مطابق ایمان ہو جو اللہ کی مراد ہے اپنی ذاتی رائے اور خواہش ذاتی تعویر یا تعویر اس کی کوئی دخل اندازی نہ ہو اسی طرح رسول اللہ پر ایمان لائے اور رسول اللہ سے جو کچھ آیا اس پر ایمان لائیں بالکل رسول اللہ کی مراد کے مطابق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اگر ہمارا ایمان اس مراد کے مطابق نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں اور اگر ایمان قابل قبول نہیں ہے تو کوئی عمل کوئی نیکی قابل قبول ایک بندے کی اولی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چھ امور پر ایمان لائے ایمان بلّہ ہم نے بتایا تھا کہ ایمان بلّہ میں ساری تعریف ہے اور اگر تعریف ہی میں قطل ہے تو اس کا اللہ پر ایمان قابل ہوئے نہیں اور جب اللہ کا ایمان قابل ہوئے نہیں ہے تو یہ ایمان کے ساتھ کفر ہے اور ایسے بندے بھی دیکھیاں آماد نمازیں روزے سب بیکار اور برباد ایمان رسول ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اسلام پر ایمان ہو آپ کی محبت ہو آپ کی تعلیم ہو اور آپ کے ہر فرمان کی تصدیق جو حدیث آپ کی طرف سے آ جائے وسط اپنا اس کو سچا جائے اس کو قبول کر لے اور اگر اس کی قبول ہے اور تصدیق میں فرق ہے تو اس کا ایمان میں رسول کام میں قبول نہیں اور ظاہر ہے کہ رسول پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے تو ایسا بندہ ایمان کے ساتھ کفر کر بیٹھتا ہے نتیجے دن اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوتی کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا لہذا اعمال کے انتظار کے لیے اور اعمال کے ضائع ہونے کے لیے ایک پہلا جو ایک امر ہے اور مسئلہ ہے وہ کفر میں ایمان ہے ایک بندہ اگر روزے رکھے نمازیں پڑھے مگر اس کے ایمان اور اس کی تسلیم میں فرق ہو تو وہ قابل قبول نہیں قرآن تو کہتا ہے کہ نبی اسلام پر اس طرح ایمان لاؤ کہ اپنے تمام اختلافات میں آپ کو حکم مانو نہ صرف یہ حکم مانو بلکہ آپ سے فیصلے کرواؤ نہ صرف یہ کہ فیصلے کرواؤ بلکہ ان فیصلوں کو قبول کرو نہ صرف یہ کہ قبول کرو بلکہ ان فیصلوں کو سن کر دل میں ذرہ برابر کھٹن محسوس نہ کرو اور کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرو اگر آپ کو حکم نہیں مانو گے مومن نہیں ہو سکتے حکم مانو گے لیکن فیصلے کسی اور سے کراؤ گے مومن نہیں ہو سکتے حکم مانو گے فیصلے آپ سے کراؤ گے لیکن قبول نہیں کرو گے مومن نہیں ہو سکتے اور اگر حکم بھی مانو گے فیصلے بھی کراؤ گے قبول بھی کرو گے لیکن دل میں خرجات محسوس کرو گے کوئی تنگی محسوس کرو گے پھر بھی مومن نہیں ہو سکتے تو اس قدر یہاں ایمان کی ضرورت ہے تاکہ ہماری نیکیاں قابل ہو دوسری چیز اللہ کے مدد شیر ہے اگر ہمارے عتیقے میں یا امن میں شیر پائے جائے چاہے اس کی مقدار سوئی کے ناکے کے برابر وہ اعمال کے لیے محبت اور مبتل اس سے بھی اعمال تباہ ہو جاتے ہیں اور شرک ایک ایسی بھیانک چیز ہے یہ پہاڑ کے برابر ہو یا سوئی کے ناکے کے برابر ہو دونوں کا نتیجہ دونوں کا انجام بربادی کی صورت گناہ معاف نہیں ہوں گے اور نیکیاں قبول نہیں ہوں گی اور اللہ رب العزت اس بندے کو رد کر دے گا یہ شرک بھی بڑی بھیانک چیز ہے بڑا بدعو بھی یہی کا وحید اللہ دین من خبر لیکن اشرف تو رحم بدن نہ آگاہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہی کر کے بتا رہے ہیں اور آپ سے قبل ہر نبی کو بتا چکے ہیں کہ اے ہم لیا اگر تم نے بھی شیئر کر لیا تو تمہاری بھی تمام نیکیاں برباد کر دی یہ معاملہ دین اور ایمان کا ہے جو کہ اصول اور ضوابط پر قائم حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے نبی سے بڑی محبت پیار ہے ان کو حبیب اللہ کا لفظ حاصل ہے خلیل اللہ کا لفظ حاصل ہے لیکن جو اصول اور ضوابط ہیں ان کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محبت پر مجبور نہیں اگر کوئی بھی اس نہیں توڑے گا تو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے عذاب کا نشانہ بنے گا راج محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور سابقہ سارے انبیاء اور سلیم سے یہ خطاب ہے کہ ابھی تم نے شرک کر لیا تمہاری بھی نیکیاں برباد ہو جائیں تو بہت سے لوگ جو روزوں اور قیام کا اجر حاصل نہیں کر پاتے بلکہ یکساں محروم قرار پاتے ہیں تو اس کا سبب یہی ہے کہ ان کے عقیدے میں کہیں نہ کہیں شرک ہے یا ان کے عمل میں کہیں نہ کہیں شرک ہے تو اس سے جب تک توبہ نہ کی جائے اور اپنے عقیدے کی اصلاح نہ کی جائے اور پوری طرح توحید کو قبول نہ کیا جائے اس وقت تک کوئی نیکی قابل قبول نہیں تیسری چیز جو ہے وہ بگڑت ہے اور ایک گلی انسان بہت ہی مقبوض نفرت اور حقارت کے قابل ہے اس کے لیے کوئی محبت نہیں ہے کوئی مداحمت نہیں ہے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے بلکہ وہ دین کا مجرم اور باغی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کی پرواہ نہیں کرتا اللہ کا فرمان ہے ارے دین وقت اسلام دین کہ آج میں نے اپنا دین مکمل کر دی اللہ اس دین کو مکمل کر رہے اور ایک گرہ تھی اپنی گرہ سے جاری کر کے اللہ کے اسدارے کو جھٹلا رہے اس کی تقریر کر رہے کہ دین مکمل کہاں ہے مکمل تو ہم کر رہے ہیں اس میں تو فلاں کرنی تھی فلاں کرنی تھی جو ہم دور کر رہے ہیں اپنی ہدایت کے ذریعے تو اس سے زیادہ خطرناک انسان کون ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نفرت کے قابل انسان کون ہو سکتا ہے اور نبی اسلام کی حدیث ہے کہ اللہ حاجب ان کو صاحب اللہ تعالیٰ ہر بگڑے انسان سے توبہ کو چھپا دی توبہ کو چھپانے کا معنی یہ ہے کہ جب تک بغیر پر قائم ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی دوسرا معنی یہ ہے کہ اس پر توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی اور اس کی توبہ قابل قبول ہی نہیں ہوگی کیونکہ وہ خطرناک روش پر قائم ہے اور وہ بدایت دین میں اضافہ منفق اور آسان وہ آگے فقط آئین اعلیٰ حد میں دین جو شخص اس بنے کے انسان کی تعظیم کر لے کر لے اس کی عزت کر لے اس نے دین کی عمارت کو اٹھا گنج بڑے خطرناک سرف سال بھی اس نقطے پر پوری طرح کارگر تھے یاد رہے والا بہت بڑے محدث تھے فقیر تھے اور بڑے ایک عالم اور اور ظاہر تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص کسی بگڑ کی کو دیکھ کے مسکرائے اس نے دین کے ساتھ مذاق کیا دین کے ساتھ مذاق کیا اس نے کسی بدرتی کو دیکھ کے مسکرانے سے اور بلکہ آگے فرماتے ہیں کہ من کا فقط قطع جس شخص نے اپنی یا بہن کا رشتہ کسی سے کو دے دیا اور کسی بیوی اس کی شادی کر دی تو اس نے اسی دن سے اس کا رشتہ توڑ دیا اپنا تعلق اس سے ختم کر دیا بیٹی کو پالا پوسا اٹھارہ بیس سال اور کسی بیٹے کی جب جاتی ہے تو اسی دن سے تاکہ اس کا کیوں گیا اس سے رشتہ ختم ہو گیا دادا ٹوٹ گیا اور یہ نہ سمجھے کہ میں نے سر سے ایک بوجھ اتار دیا رشتہ ٹوٹے یا قائم رہے میری بلا کو یہ نہ سمجھے بلکہ کل قیامت کا دیر ہوگا یہ رشتہ حدیث میں تک یہ وہ رحمان کو تھام لے گا یہ وہ رحمان کو اللہ کے حقوق کو حفظ جسم کی ایک جگہ ہے جہاں پر اذہار باندھتے ہیں حفظ الرحمان کو تھام لے گا ہم اللہ کی سمت پر ایمان لاتے ہیں کیفیت ہم نہیں جانتے اللہ کے حفظ یہاں سے سارے ضروری لیکن کیسی ہے ہمیں معلوم نہیں جیسی اس کے لائق کیا ہم جیسی ہے نہیں کیونکہ نہیں تھا اس لیے شہید اس جیسی کوئی چیز نہیں تو رشتہ جو حکم الرحمان کو سامنے گا اور کہیں گا اللہ مسلم من فصل علی وقت یا اللہ جس شخص نے مجھے جوڑا اسے تو اپنے ساتھ جوڑ دے اور جس شخص نے مجھے توڑا اسے تم نے توڑ کر اتنی خطرناک یہ دعا ہے اور بد دعا ہے مجھے توڑنے والا رشتہ کہہ رہے مجھے توڑنے والا تو اس کو توڑ اور مجھے جوڑنے والا تو اس کو جوڑ دو تو اگر کسی غلطی سے اپنی بہن یا بیٹی کو بیاہ دیتے ہو تو رشتہ ٹوٹ گیا اب یہ رشتہ قیامت آئے گا اور یہ الفاظ کہے گا خارج کائنات سے اور بڑا یہ خطرناک انجام اور جب تک ایک انسان پر قائم ہے اس کی نہ توبہ قبول ہوگی نہ کوئی نیکی قبول ہوگی نہ اس کا روزہ نہ جہاد نہ نماز نہ حج نہ عمرہ کوئی چیز قابل قبول نہیں یہ بھی ایک سبب ہے آغال کے مفلات کے لیے اور روزے کے لیے نبی رفتان کچھ فراہمی بھی ہے نبی اسلام کا فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ اداکان یوم سوم آج فلا یوسم اگر کسی کا روزہ ہو تو اس دن نہ تو کوئی چیخے چلائے اور نہ وہ فصل موجود کرے نہ کسی معصیت کا ارتکاب کرے نہ کسی گناہ کا ارتکاب کرے انصاف پر واحد اوقات چلا ہو اگر کوئی شخص اس سے لڑنے پر آبادہ ہو یا اس کو گالیاں دے تو فر یہ ان سارے یہ کہہ کر خاموش ہو جائے کہ بھائی میرا روزہ ہے میں تمہاری گالی کا جواب نہیں دوں گا تمہاری اس لڑائی کا جواب نہیں دوں گا میرا روزہ ہے اپنے نفس میں ایک ضبط پیدا کرے ایک تحمل پیدا کرے اور یہ روزہ ایک ایسی درسگاہ اس کے لیے بن جائے کہ تحمل اور صبر و ضبط پیدا کرنے کی ایک عظیم تربیت گاہ بن جائے اس کے لیے اور وہ گاڑی سے برداشت کر لے حالانکہ گالی برداشت نہیں ہوتی کہتے ہیں کہ قلم السان قلم السنان سے اور تلوار کا جو زخم وہ بھر سکتا ہے لیکن کسی نے گالی دی ہو اس کا زخم منتمل نہیں ہوتا مگر یہ روزہ آپ کی ایسی تربیت کرے کوئی آپ کو گالیاں دے آپ صبر کر لیں اور تحمل کا مظاہرہ کرے اس صبر کو بڑا اللہ بڑا اجر دے گا تو اللہ کے پیارے نے یہ آزاد سکھائے ان آزاد کا آپ نے درس دیا چنانچہ نبی اسلام کی نور حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ من لم یدا قول الزوری والعمل لی فلیس اللہ حاجت فی یدا تعمل بشر آلو اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں دو چیزیں نہ چھوڑے دو چیزیں ایک قول زور اور ایک عمل زور اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت ہے اس کی بھوک اور پیاس کی اللہ کی کوئی ضرورت ہے اس کے بھوک اور پیسہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں اس کی اس کی امن مرد ہے دو چیزیں ایک ہے قول زور اور ایک امن زور قول زور ہر وہ بات جو شریعت کے خلاف ہو ہر وہ قول یا ہر وہ کلام ہر وہ جملہ یا ہر وہ بات یا بول جو شریعت کے خلاف ہو گلوچ ہے جھوٹ ہے غیبت ہے چگلی ہے بہتان ترازی ہے جھوٹی قسمیں ہیں یہ سارے قول شریعت کے خلاف ہیں رونے کی حالت میں کوئی ایسی بات کہہ ڈالتا ہے جو قابل ضرور ہے شریعت کے خلاف ہے جھوٹی قسم کھا دے کسی کی غیبت کر لے کسی کی چلی یا نمیمہ کر لے کسی پر پردان لگا دے تو اس کا جو رونے کا اگر وہ ضائع ہو جائے برباد ہو جائے ہاں اگر توبہ کر لے تو اس کا جو دوبارہ بحال ہو جائے گا امام مبیر رحم اللہ کا قول ہے جیسے کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اس طرح ہوگا اس کا پھٹ جاتا ہے اور پھر وہ کوئی چیز قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا ہاں اگر کپڑے کو رفو کر لیا جائے دوبارہ وہ جڑ سکتا ہے کہ توبہ رفو بن سکتی ہے اس کے لیے اور دوبارہ وہ اگر بحال ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ غیرتیں کرتا ہے چوریاں کرتا ہے نمینیاں کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور توبہ جب نہیں کرتا پکتا رہتا ہے پکتا رہتا ہے اس کی یہ عادت سانیاں بن چکی ہے تو اس کا یہ عمل روزے کا قابل قبول ہے اس طرح عمل نہیں عمل ہے ضرور امن ظور ہر وہ امن جو شریعت کے خلاف ہو کوئی بھی امن آپ کریں جو شریعت کے خلاف ہو کوئی غلط کھانا حرام کھانا یا حرام جگہ پر جانا حرام چیز دیکھنا حرام چیز سننا کوئی بھی امن جو شریعت کے خلاف ہو روزے کی حالت میں اس کا انتخاب کرو گے تو روزہ ختم ہو جائے گا اور وہ قابل قبول نہیں ہوگا اور اللہ کے گائے نمبر کی حدیث کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزوں سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں اور بہت سے شب بیدار ایسے جنہیں جاگنے کی تکلیف سے اور کچھ نہیں ملتی تو یہ چیز بھی روزے کے عمل کو ختم کر سکتی ہے اور برباد کر سکتی ہے اور بہت سے جانویوں ہوں ایک آدمی حرام کھاتا ہے حرام کماتا ہے اس کی اور ہی حرام کی ہے سوتی کھانا باہر یہ چیز بھی ہر نیکی کے عمل کو برباد کرنے والی اس کا عمل خار میں قبول نہیں ہوگا نبی اسلام کی حدیث بھی ہے لیکن جنت اللہ کو نہ حرام ہے جو گوشت حرام سے بنتا ہے اس انسان کا کوئی عمل کیا قبول ہوگا وہ گوشت تو جنت کے خانے نہیں تھی تو جہنم کی آگ اس کے مستحق ہے اس کی نیکی کہاں قبول ہوگی یہ کچھ جانوی امور ہے جو اعمال کے ثواب کو برباد کرتے اور بعض بد اخلاقی جو ہے یہ بھی انسان کے عمل کو اس کی جد و جہد کو برباد کر دیتی ہے جیسے ایک عورت کا واقعہ مریض مزدور ہے کہ بڑی وہ نمازی تھی نفر کا اہتمام کرنے والی مالدار تھی صدقہ دینے والی اور بڑی غریب پرور تھی وہ لیکن اس نے ایک عائد تھا یہ مجھے جیران ہو انسان تو مجھے جیران ہو جیران پہ انسان ہے اپنے پڑوسیوں کو کو تکلیف دیا کرتی تھی ان کی قیمتیں کرنا زبان سے گالی گلوچ کرنا بد اخلاقی کا رویہ نبی اسلام خاتون کا ذکر ہوا کہ نیک و بار بہت یہ اخلاق کی کمی فرمایا یہ خاتون میں جائے اب وہ نیکیاں کہاں بھی وہ نمازیں وہ روزے وہ صدقات اور وہ نوافل وہ فرائض وہ سب کہاں گئے بد اخلاقی ان کو برباد کر کے یہ نو کا ذکر ہوا جو کہ ہے لیکن غریب ہے صدقہ نہیں دے پاتی کمزور ہے نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتی فرائض پر اتفاق کرتی ہے مگر زبان کی اچھی اخلاق کی اچھی بڑی میٹھی زبان ہے اس کی فرمایا کہ یا پھر جنت یہ خاتون جنت میں جائے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لئیسا شیخ اصغر فی المیدان من الخلق الحسن کل جب قیامت غائب ہوگی اور اللہ کے میدان کے اعمال بولے جائیں گے تو سب سے بھاری عمل بندے کا اخلاق ہو اس سے بھاری عمل کوئی نہیں ہوگا اس لیے ایک انسان اگر نیکیاں کرتا ہے روزے رکھتا ہے تراوی پڑھتا ہے اور جناب نمازیں پڑھتا ہے اور نماز اور فرائض کا اہتمام کرتا ہے بد اخلاق نہ ہو جائے بلکہ جس قدر صالحہ بڑھتے جائیں اس کی توازن اخلاق بڑھتے جائیں تاکہ دونوں چیزیں مل کر اس کے نامہ اعمال کو بھر دیں اور اس کے جو میزان کا معاملہ ہے اسے بھی اتنا بوجھن کر دیں کہ وہ بندہ کامیاب ہو جائے یہ چیز اور بڑی خطرناک ہے اور وہ ریا کاری ہے نبی اللہ کی حدیث ہے منسام یورائی فل اشر دکھاوے کا روزہ شرک دکھاوے کا روزہ شرک روزہ آپ رکھتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے حالانکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو وقت ہی کسی کو نظر نہیں آتا جب تک آپ خود اس روزے کا اشتہار نہ کریں کسی کو محسوس نہیں ہوگا روزہ ہے یا نہیں کسی کو پتہ نہیں چلے گا آپ نے شہری کیا نہیں کسی کو محسوس نہیں ہوگا آپ کی بھوک کا عالم کیا ہے اور آپ کی پیاس کا عالم کیا ہے اور آپ خود ہی اگر اپنے بھوکے اور پیاسا رہنے کا ڈنڈورا پیٹتے آپ شہری نہیں کر سکے کو کو یہ اور وہ بجلی نہیں تھی جناب اور تھا تھا اس کا فائدہ کیا ہے سوائے اس کے کہ تم اپنے ایک کو کھول رہے اور ایک ریاکاری ظاہر کر رہے کیا اس کا فائدہ کسی کو بتاؤ گے کہ آپ شہری نہیں کر سکا کسی کو بتاؤ گے بڑی پیاس لگ رہی ہے وہ آپ کا کیا سنبھال لے آپ کو کچھ کھلا دے گا کچھ پلا دے گا سوائے اس کہ جو راز تھا آگ کے اور خان کے کائنات کے وہاں پہ اس کو توڑ دیا اس کو فاش کر دیا جب تم اس راز کو راز رکھو گے اللہ بڑی محبت کرے گا اللہ سے بڑا پیار کرتا ہے جو ہمارے سارے جانتے اس طرح راز رکھ کر اپنے اور خانے کے کائنات کے درمیان کسی تیسرے بندے کو اس کا علم نہ ہو سکے تو روزے میں اخلاص مطلوب یہ عبادت ہی اخلاص پر خائے اس نے ریاکاری کا ہی نہیں لیکن جو بندہ اس کے باوجود ریاکاری کا انتخاب کرے گا فرمایا کہ اس کا یہ انتخاب شرک ہے اور شرک بھیانک جرم ہے یعنی اس سے روزے پہ آگے ختم ہو جائے گا قیامت خائم کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایہاں مراہون اے ریاکار امہاں مراہون رائے دبور تم نے جن کو دکھانے کی نہیں دیکھیا کی تھی ان کے پاس سے دیکھیں کچھ ملتا ہے تو لے لو تمہاری نیکیوں کے لیے میرے پاس کوئی جزا نہیں صفر بالکل بالکل معاملہ ختم ہو جائے یہ بھی ایک بڑی قابل غور چیز ہے اخلاص نیت اخلاص نیت ہو ہر عمل کی اساس اس کی بہترین اور قبولیت جو ہے اخلاص نیت پر ایک چیز اور ذہن میں آ گئی اور وہ ہے ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بڑی جڑا سے کام لیتے ہیں بڑے کا خوف ہوتا ہے لیکن چھوٹے گنا ان کے ہم آدھی بن جاتے ہیں اور یہ چیز بعض وقت آمال کو لایا کر سکتی ہے اس طرح جب چھوٹے گناہ بار بار کہ بار بار کرو گے بار بار کرو گے تو ان کی حیبت ختم ہو جائے اور بار بار کرنے پر ان کا جو بھیانک پن ہے وہ ختم ہو جائے گا اور انسان یہ سمجھ بیٹھے گا بلکہ شیطان یہ وار کر جائے گا کہ حرج نہیں کر دے دو کوئی حرج کوئی پرواہ نہیں اسے بولتے ہیں فکری اعتبار سے استحداد معصیت کسی گناہ کو اتنا کرنا اتنا کرنا کہ شیطان اس کو آپ کے ذہن میں حلال ہونا ڈال دے کہ یہ جائز ہے اتنا آپ نے کیا کہ اس کا بھیان پڑا پہلو آپ کے ذہن میں آئے اور شیطان بار کر گیا یہ کام تو حلال اب وہ بار بار آپ کر رہے ہیں حلال سمجھ کر کر رہے ہیں اور اللہ کے حرام کردہ امر کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے یہ کفر ہے اس پر جو ہے وہ اعمال قابل قبول نہیں تو ہم یقین نیکیاں کریں اور بے تحاشا کریں اللہ پر توفیق فرمائے لیکن ان نیکیوں کی حفاظت کا پہلو بہت ہی اہم ہے نیکیاں کریں جو قابل قبول بھی اور محفوظ بھی ہوں اور محفوظ بنانے کے لیے ان تمام جوانب کا احاطہ ضروری ہے ان تمام امور کی طرف توجہ ضروری ہے تاکہ ہمارے عمل ان اللہ قابل قبول ہو جائے اگر یہ سارے جوانب درست ہیں تو چھوٹی نیکی بھی بڑے اجر کا باعث بن سکتی ہے اور اگر ان جوانب میں سے کوئی یعنی موجود ہے تو پہاڑ جیسی نیکی بھی صفر ہے اور کوئی اس کا اجر و سوال نہیں تو بڑے یہ قیمتی دن ہیں یہ راتیں بھی دن بھی یہ لمحات اور یہ ساعت بڑے قیمتی ہیں ان کی ہم قدر کریں اور قدر اس طرح کریں کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو اس کے ساتھ حقیقی تعلق ہو عقیدے کا فہم ہو توحید کا ادراک ہو اللہ کے پیارے نمبر کی سنت کے ساتھ محبت ہو شرک سے نفرت ہو کفر سے نفرت ہو بدر سے نفرت ہو اور پوری محبت اور تصدیق کے ساتھ اور ایک مکمل گواہی کے ساتھ شریعت پر چلے عمل کرے تو اللہ رب العزت عمل کو قبول کرنے والا بڑا ہے بڑا اللہ اکبر چھوٹے سے دو باتوں میں تک اشارہ کر دوں اس فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا اللہ نے معاف کر ابن فرماتے ہیں یہ معافی صرف پانی پلانے پر نہیں تھی بلکہ ایک اور چیز تھی جس پر آپ سب غور کریں اور مجھے کوئی عورت تنہا تھی اکیلی تھی کوئی دیکھنے والی نگاہ نہیں تھی مانا اس کا پانی پلانا ریاداری پر نہیں تھا اخلاص پر تھا اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی اور اس کے اخلاص کی قدر کی اور اس کو تین انعام دیے نمبر ایک اس کے گناہ معاف کر دیے نمبر دو اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دیا اور نمبر تین اس کی آگے کی زندگی کو استقامت پر قائم کر حالانکہ فاحشہ اور ذنا دار عورت تھی اور اس کو ایسی توبہ کی توفیق دی اس کی تاج میں حیات زندگی تخوا کے مرحل پر گزری دوسرا واقعہ اس شخص کا جسے راہ چلتے پتھر کو ہٹایا اور اللہ رب العزت الگ کی بدرائی تھی اور اس کو جنت کا داخلہ تھا فرما دیا شیخ الاسلام نے یہاں بھی یہی بات فرمائی ہے کہ یہاں یہ عمل بھی تھا اور اخلاص بھی وہ شخص اکیلا تھا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا مانا یہ نیکی اس کی ریاکاری پر نہیں تھی بلکہ اخلاص پر تھی تو اللہ نے قدر کی اس کی اس کے اس عمل کی اور اخلاص نیت کی یقیناً یہ ساری چیزیں اگر جمع ہوگی تو چھوٹی سی نیکی بھی عظیم الشان بن جائے گی اور بندے کی کامیابی پر مدعی ہوگی اور اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز کم ہو گئی اس میں کوئی بگاڑ آ گیا کوئی انحراف آ گیا اور کسی قسم کا کوئی تعطر آ گیا تو بڑے سے بڑے آواز میں ہیں وہ برباد اور بیکار جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں امال صالح کی توفیق دے اور ایسی توفیق دے کہ وہ امال قابل قبول ان بندہ کو خدرائی کے مستحق ہے اللہ بڑا قدردان ہے ہمارے ان احبال کی وہ قدر فرما لے قبول فرما لے اور اس ماہ مبارک کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دے اقول قولی حالا مستفر اللہ نہیں بڑا بعد ہوئی دعوانا من الحمدللہ رب العالمين